شب ظلمت بہت دیکھی اجالا ہونے والا ہے ہر ایک ظلم و جبر کا اب ازالہ ہونے والا ہے سنہری کر نے ابری ہے افق سے جو شریعت کی انوکھی صورت اب دیکھے گی یہ دنیا حمیت کی ملاہم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے خبر جو صادق و مصدوق نے دی اس زمانے کی ملاہم کے زمانے کی خلافت پھر سے آنے کی نبی کا قول ثابت ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی برا نہیں سکتا نبی کے قول کو مومن کبھی برا نہیں سکتا ملاحم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے یہ دور نو ہوا تازہ پرانے ہی چراغوں سے یہ باطل چھپ نہیں سکتا اب ان رنگی نقابوں سے خلافت کے زمانے کو کیا یادوں میں ہی رکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے عمر کے روب کو کیا اب کتابوں میں ہی دکھنا ہے ملاحم چھڑ چکی جانوں کو اپنی پیش کرنا ہے خلافت ہو گئی قائم اٹھو اب آگے بڑھنا ہے تمہارا نام خالد ہے کفر پہ ضرب کاری ہو تمہارا نام قاسم ہے کفر کے سر پہ بھاری ہو تو چل اسلاف کے رستے پہ اس میں سر فرازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے کہ مر جائے تو ہے زندہ فتح پائے تو غازی ہے